بے انتہا اجر و ثواب والا درود حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف میں نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود بھیجے تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وأهل بيته كما صليته على إبراحيم وآل إبراحيم إنك حميد مجيد